آمین

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ظلف ہم فریدہ نامیت پاک مقدس صدقہ کلمہ حق بولنے دے سبحان اللہ امین دوستو جس طرح کے مشکل مسئلہ فقیر میں وعدہ کی تحصیل کہ

اشاعت اسلام سے سے دفاع سنت کو رب نے پیدا اپنے دین واسطے اللہ العالمین نے نے اخلاص اخلاص صدقہ سب دین پاک کے دولت دوستو

وسیلتنا الى الله وسفيرتنا في الدنيا والآخرة على حضرت نبی رضی اللہ تعالی آپ کی تعلیمات آپ نے پیش کردہ دلائل اہل سنت و جماعت جو دفاع کیتا ہے اگر اہل سنت کے سامنے اتنا پسپائی اور اتنا ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہے کہ نہ کرنا پڑ رہا ہے دوستو سارے لگا نے سارے دین الحمد للہ مدین کی کی خدمت نہ اگر ادا جائے تو ہو غلط بات مگر تعلیمات پڑھنا گوارا نہ کیتا

اکبر بادشاہ نے نے انہوں الہی کے کے نام تے ہندو اور مسلمانوں مذہب کو کی کی کوشش رات مندر بنا دیتے ذبح کرنا پابندی لگا دی مسلمانوں کو بندرا دینا جا کے کے سامنے سر کا حکم کیا ہندو مت اور اسلام کا جڑا بنیادی طور پر اس سی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ملاب کی کوشش کی جس وقت ایک فتنہ اٹھا میدان ہے تو مجھے تو دل فسانی علی اللہ کا مرتبہ دیتا میدان اور آپ نے خدمت دین کا حق ادا فرما چھڑیا جن آپ نے برداشت کی آپ کے پہاڑ زمینہ سنسار کا اکبر بادشاہ نے قابو کر لینا اکبر بادشاہ کے بعد جہیر بادشاہ نے اس خدا کی کر کے ظلم و ستم کی پیار نہ چھوڑی مگر علامہ اقبال کے بندے نے کہنا پڑا گردن کا جھکی جس کی جہیر کے آگے جس نے گردر کو نہیں جھکایا جس نے اپنے ارادے کے اندر رتی برابر کی پسپائی کا اظہار نہیں کیتا ہر میدان کے اندر وہ پختہ پختہ عزم اور سابق قدم رہ کے انہیں قسم خدا دی کر کے آنا اسلام کی اور خدمت ادا کی دی ہے آج جہاں بھی کلمہ پڑے گا وہ حق پہلا اور وہ پہلا انسان محمد مصطفیٰ کا ہوئے گا دوسرا انسان مجھے بنے رہے گا اور بات یہ رکھنا ہوگا

نانے نو سامنے رکھ کے اصا شیر مسلم کرنے چاہتے اسان خالص توحید مسلمان کے دماغ کا درجہ کرنا یہ دونوں نعرے ایسے ہیں کہ کوئی مسلمان اس کو قبول کرنے کو کوئی شبہ ہے اس کو پسا نہیں رکھ سکتا اس کو فون فون کرتا ہے ردے شیر کے نام پہ اخلاص بھی توحید کے نام پہ سونے ترقی سے رسالت میرے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم

چپ چکی سی اور آیا دیکھو کہ ہر چھوٹی یا بڑی مخلوق ہوئے رب کے کے کے کے کے سامنے چوڑے چوڑے بھی زیادہ دلیل ہے جس وقت اس اس طرح طرح عقیدے اور اور نظریات کی کی تھی قسم قسم خدا خدا کر کر آنا حضرت بریلوی بندہ میدان آنا اگر ہندوستان کے کے اندر اندر نے رحمہ بندہ نہ نہ ہوتا ہو سکتا ہے اور کلمہ پڑھنا نصیب اگر ہندوستان کی دھرتی حضرت بریلوی نکل چکی ہوتی اور جائے آپ تو مر جائے اور خدا لے کر کے آنا اور جن کے قدموں کا اور کتنا سنو میری آپ سرکار نے اپنی زندگی جی۔ کا بھروسہ فرمایا آپ نے احمد رضا زندگی کا کیا ہے آپ نے فرمایا احمد رضا کی ہے ڈگ مساس ہوئی نہیں اور

ٹنگ کا بھی جواب کوئی نہیں اور یہ شہد کا بھی جواب کوئی نہیں خدا نہیں کر کے آپ سرکار نے جنہوں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریفاں لکھیاں آپ کی شانہ لکھیاں آپ کے مزہ لکھیاں آپ نے فوت مقام لکھیا اور بیان کیا آپ نے فرمایا ادھر میرے ساتھ آپ نے فرمایا ادھر میرے ساتھ ہے سبحان اللہ آپ یہی کہتی کہ بلبلے باغ چنا ہے نظام کی طرح کوئی سہرے پیدا میں شاہ خدا مجھے کے کے کے کے تمہیں رضا کی کی کی ہم آپ نے نے نے نے نے نے نے نے نے فرمایا مدینے تاجدار نشانہ یہ لکھیا کہ کہ چڑیا جنت مرمرا ایک بوٹے بوٹے تو اٹھ دوسرے جاتی روڈ روڈ ادھر ادھر گیت آخری یہی تھی بول بولے چنا اے رضا کی طرح کوئی نہیں ہند میں خدا مجھے شوق سبحان اللہ آپ نے فرمایا پرو آپ لے بنواس مارے لکھی ہوئی نے تا طرح کیا نے ہونا چاہیے چہرے دے شناب نہ دنیا خوش ہوئے

جدوالا جی کرنا مدد کرنا ہو سامنے سما شک نہیں ہوتا نکل جانا لے کے اپنے نبی دین کو چھوڑ جائے سنت کو چھوڑ جائے شرم چھوڑ جائے طریقے کو چھوڑ جائے

وہ جناب والا اعلی حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی ہے آپ نے مسئلہ آ رہا مولانا مجدیات کے علیہ رحمۃ اللہ مسئلہ آ رہا ہے انہوں نے حل ڈھونڈیا پر توجہ کی تھی دھیان کی تھا پر ان حل نہ آیا اعلی حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی طبیعت بڑی عجیب تھی وہ مثال دے میرے قریب دی گل ہے آپ سرکار جی دو مولانا مجدیات کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جنوں مسئلے دی گل آئی ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا آپ مولانا مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت بیٹے وزگی دی نجبانا اپنے والد گرامی کو نظر اجازت لے کے آؤ میں انہاں نال ملاقات کرنا چاہنا انہاں دے کول مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ سمجھنا ہے میری سمجھ دے اندر نہیں آ رہا حوالہ میرے ذہن دے اندر نہیں آ رہا اجازت منگی اجازت مل گئی مولانا عبد علی یادوی رحمتہ اللہ تعالی آپ سرکار اعلی حضرت بریلوی نے کول آپ نے کی تھی لگے ہیں

ہونا

تینوں میری خاطر مارا پہ مرو پیا جی پہ رب نے فرمایا تینوں کیوں ماریا گیا ہے میں میں کی کی آخیا ہے ہے ہے ہے ہے قرآن قرآن قرآن تیری تیری نہیں نہیں جی تو باقی باقی تیرا بھی کدے ہوئے گا گل رب نے نے فرمایا احمد احمد تیرے کو دلیل اپنا کام سنا دے میں رپورٹ کی تھی میرے کو دلیل ہے میں نے میرے استاد میں نے میرے استاد حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی جنہوں نے حدیث کی کتاب صدف عبد الرزاق لکھی ہو میں نے انہوں نے بیان کیتا ہے انہوں نے بلایا گیا میں کہنا کو سنیا ہوں کہ رب کا قرآن کا بڑی مخلوق نہیں صفت ہے انہوں نے فرمارد کی تھی مولا میں اپنے استاد حضرت امام مامر ابن مسلمہ دے کوئی سنے آئے حضرت امام ابن مسلمہ محضر کی باگیا ہاں بھی جی، میں نے وہ سنے آئے حضرت امام ابن مامر ابن مسلمہ نے حضر کی تھی مولا میں امام زہری دے کوئی سنے آئے امام زہری محضر کی باگیا وہ زہری آدھا سا یہ جنگل جی ہے قرآن رب کی مخلوق نہیں رب کی صفت ہے لیکن نے کوئی سنے آئے حضر کی مولا میں اپنے استاد جناب عربان کوئی کو بلایا گیا ہے ہے کسی سنی کہ رب رب کا قرآن کی مخلوق نہیں ہے ہے ہے ہے ہے نے نے نے عرض کی مولا میں جناب سیدہ سیدہ اما اما عائشہ عائشہ صدیقہ صدیقہ سنیا رب کا کا دربار دربار شہنشاہ حضرت تشریف رب نے فرمایا او عائشہ اے گل کہ رب رب کا قرآن کی کی مخلوق نہیں صفت ہے ہے کتنے سنیا نے عرض مولا کو سنیا ہے رب نے اپنے محبوب کو بلا میرا مدینے کا تاجدار حق اس نے بولا رب العالمین نے فرمایا او سونیا اے جی گل تساں بیان کیتی ہے عائشہ نو یہ گل تساں کتے کول سنی ہے کہ قران مولا دی مخلوق دی صفت ہے میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپ سرکار اج بندے نے مولا اپ نے جبرائیل نے بیان کیتا ہے شہر شاہ دربار جو ہوا جبرائیل نے بلایا گیا ہے او جی

صحیح کی جائے سوحان لے آپیس کی سرد سنائیے کہ رابطہ جڑتا ہے مدینے کے تاجدار

اپنے صحابہ انہوں محمد بن احمد نے شگرد حضرت احمد ابن علی نو پڑھایا انہوں نے اپنے شگرد احمد ابن محمد البدری نو پڑھایا انہوں نے اپنے شگرد حضرت ابراہیم بن حسن اشارہ جوڑی نو پڑھایا انہوں نے اپنے شگرد حضرت ادھر اکرام الدین المادری نو پڑھایا انہوں نے اپنے شگرد شاہ ولی اللہ دہلوی نو پڑھایا انہوں نے اپنے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نو پڑھایا انہوں نے شاہ علی رسول نو پڑھایا اور انہوں نے مدینے کے سن آپ آپ سرکار نے نے فتح فتح شریف شریف لکھا لکھا لکھا لکھا ہے ہے ہے ہے ہے ہے کیا بات علم نہ ہاتھ شروع خطبہ خطبہ ادھر پوری دنیا علم علم کے کے کے کے اندر اندر کا کا مچا مچا رکھ رکھ دیتا دیتا پوری دنیا ہے کوئی کوئی خطبہ خطبہ نہیں نہیں لکھ لکھ سکیا سکیا آپ نے مزاقہ فتح شریف کی آواز اور خطبہ خطبہ خطبے کے اندر اسی اسی کتاباں کتاباں نام نام گنے گنے نے نے اور یہ نام نام گنے نے نے ہر ایک کتاب کے کے کے مدینے کر آنا پوری دنیا علم تاریخ اندر کوئی خطبہ لکھ نہیں نہیں سکیا سبحان اللہ سمجھ آئے گی ہوتی ہے ایمان کے اندر نسبت پیدا ہوتی ہے ایمان کے اندر پختگی اور ثابت سنگی پیدا ہوتی ہے حضرت رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا الحمد للہ ہی ہوا سے بہت اکبر اور جامع المقصود القرآن والمرن بہل ہدایہ والبدایہ وإلیہ النہایہ بحمده الوقایہ وحمایت الدرایہ عین لینایہ وحسن پایا کتاب دے نال گرے جا رہا ہے والصلاۃ والسلام علی الامام اللہ رسول الکرام مالک و شافعی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو ابي يوسف ابو يوسف فانه الاصل المحيط لكل فضل البسيط ووليد وبسيط البحر الزكاء والدر المختار الأسرار فخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على بنح المفطار وفتح القدير زاد الفقير وملتقى الأبهر ومجمع الأنهر فكنز الدقائق والنبع وتغيير الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر خائق فيه المنية وبه المنية ومراق الفلاح وإمداد الفلاح وإله الإصلاح فنور الإيضاح وكشف المضمرات المشكلات فالضر المبتغى والنبي المبتغى فالنير المصائر وزواهر الدواهر البدائع المراد المنزه وجوبا عن الاشباه والنظائر ومن الصائلين ومن صاب المساكين الحالي القدسي لكل كمال القدسي وانسي الكافي الوافي الشافي المصطفى المصطفى المصطفى المصطفى المصطفى المصطفى المنتقى الصافي ولكن نماذج انفع المصائب بعيون المصائب الاواخر وخلاصه الاوائل وعلى اله وصحبه وحزبه بمفتاح الدجى ومفتاح العلا ومفتاح الهدى لا سيما الشيخين نصران بين الاخرين من الشريعه والطريقه بكلا الطرفين والخطرين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي بالتي

کتاب کا ہے سارے مستفا بنا چڑے نام کتاب کا ہے درویش مسالے مستفا بنا چڑے سونے درویش کا نوکے آئے کہ چلنا مت مکان والے پاس آنا چلو کرنا سونا چلنا درویش جی کی لمبی گل کرنے کمال ہے سوچیا اگر میں بھی مدینے تاجدار تاجد اپنے محبوبہ ماں بانفان تالیاں لاتا تشریح

ہو گئی ہے جتنے بتی ہو گئی ہے میرے آگاہ ہاں فرماؤ میرے بتی تو متنبے فرماؤ میرے بتی تو مترے فرماؤ میں مر جاؤں گا آپ نے فرما تیری ضرورت کی ہوئی ہے تم مدینے کے تاجدار دے روزے رو سامنے مجنو کھڑے ہے سیکھ رہے ہیں اصل